یہ بھی وہیں رکھتے ہیں رکھتے جی۔ ہاں مل نہیں وہ لگانے سے آواز پہنچتی نہیں ایسے ہی رکھنا ہوگا اس کو اچھا آج جو اشعار پیش خدمت ہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نیچی ہے بس ہے نہیں کب تک پکڑے رہیں گے ٹھیک ہے ضرورت تو دے دوں گا رہے عشق میں عقل کاٹا ہے کاٹا عشق کے راستے میں عقل کا کام نہیں عقل ہاں، ایسا کانٹا ہے اب آ رہی یہ پوچھو نہیں تو اس کو منہ میں لے لوں گا آج گے صاحب بھی نہیں آئے بھائی اب دیکھو بھائی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اچھا چلو ٹھیک جزاک اللہ کیا ہوا ہاں تو اللہ کے راستے میں عقل کا کام نہیں ہے عقل ایسا کانٹا ہے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسی لیے مرشد پکڑا جاتا ہے کہ مرشد جیسے بتلائے جیسے چھوٹا بچہ بابا کی انگلی پکڑے چلا چلا جاتا ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی بس وہ بابا کی انگلی پکڑے پکڑے چلتا رہتا ہے مزے سے کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو یقین ہوتا ہے کہ بابا ہمیں جہاں لے جائیں گے وہ بالکل صحیح لے جائیں گے تو ایسے ہی مرشد مرشد کامل جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو متبع سنت اور شریعت ہو اور جو ہے وہ بھی کسی کا مجاز ہو اجازت یافتہ ہو تو وہ بھی ایسے ہی اللہ کا راستہ طے کرا دیتا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ جیسا مرشد بتلائے بس ویسا ہی کرتے رہو اپنی عقل مت لڑاؤ کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے <laughs> تو ایسے راستہ طے وہ نہیں ہوتا بلکہ فنائیت کا راستہ ہے اللہ کا راستہ اپنے نفس کو فنا کرنا مرشد کی بتلائی ہوئی تدبیر پر دل و جان سے عمل کرنا اب شیطان و نفس بڑا زور لگاتا ہے رہے مرشد کو کچھ معلوم نہیں ہے تم نے جو ہے وہ جو بتلایا ہے ان کو بےچارے وہ تو حجرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بیچارے تو یہی بتائیں گے تو مگر ہماری تو یہ مجبوری ہماری تو وہ مجبوری ان کو پتہ نہیں ہے بیچارے سادہ لوگ ہیں ارے چلو مان لیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن حالانکہ سارا سب سے زیادہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے دنیا روتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ آج بھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑے خوش باش ہوں گے بڑی بہترین ان کی دو ڈھائی لاکھ روپے کی نوکری ہے ہم تو سمجھے آتے بھی ہیں بڑے کٹ میں ہمارے پاس ہم سمجھے بڑے خوش ہمیں تو کئی دفعہ یہ دھوکہ ہوا ایک دفعہ گلشن اقبال میں بھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا بڑا بہت ہی کٹ کے اندر بڑا ہم سمجھے کہ یہ تو بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو سیلف میڈ آدمی ہے اور کیا ہوتا ہے ویل سیٹ آدمی ویل سیٹ اور سیلف میڈ تو ہم نے کہا بھائی اس کو تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا بڑا ہیلدی آدمی ہے اور سوٹڈ ووٹڈ اور بڑا دیکھنے میں تو بڑے وہ گروم ہوتا ہے نا گرومنگ گرومنگ کیا ہوا <laughs> چہرے سے بڑی چمک دمک کا اظہار اب ہمیں کیا معلوم کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے بہرحال وہ حضرت کا انتظار کرتا رہا جب حضرت فارغ ہوئے تو پھر جو اس نے رونا شروع کیا ہے ہم اس کو شکل دیکھتے رہ گئے یہ کیا معاملہ ہے اس نے ہمارے سامنے خود ہی اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میری بیوی جو ہے بیمار ہے ہاسپٹل میں اس کو کئی مہینے ہو گئے خان میں وہ ایڈمٹ ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو بیماری کیا ہے ڈائگنوس ہی نہیں ہو رہا اور کومے کی شکل میں ہے کچھ اب وہ کہہ رہے کہ میں پانچ لاکھ روپیہ مہینہ میری تنخواہ ہے لیکن سارا کا سارا کا سارا پیسہ اس کے اوپر میرا لگ چکا ہے اور اب میں مقروض ہو گیا ہوں اب میں مقروض ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ یار ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اور تھا بھی پروفیسر تو نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسی کو رات دن سرگرم فریاد و وغا پایا کسی کو فکر گونا گو میں ہر دم سرگرم پایا کسی کو ہم نے زیر آسماں نہ آسود کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادواں پایا غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے دیوانہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے ساری مخلوق سے نظر ہٹا کر اللہ کی طرف نظر کر لے بس یعنی بس شریعت اور سنت کا پابند ہو جائے اس کے بعد جتنے حقوق واجب ہیں اس کو اس کے حدود کے دائرے کے اندر ادا کرتا رہے تو بس پھر کام بن جائے گا تو آج بھی وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بھائی ہم تو ان کو بہت بہترین سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک یعنی وہی ویل سیٹ اور سیلف میڈ اور پتہ نہیں کیا کیا تو لیکن وہ اب ان کے حالات پتہ چلے تو ہم ہمارے دل ڈوڑنے لگا کہیں کیسی بیچارے مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو غرض یہ کہ مرشد پکڑنے کا فائدہ تب ہے کہ جب مرشد کی بتلائی ہوئی تدبیر پہ دل و جان سے عمل کرو یہ مت سمجھو کہ ان کو کچھ پتہ نہیں اگرچہ پتہ نہیں بھی ہے لیکن ایک چیز تو پتا ہے ایک چیز کیا پتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے ناکامیوں کے راستے اگرچہ نہیں پتا لیکن کامیابی کا راستہ تو پتا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی ایک ہمارے دوست ہیں جو انجینئر بھی ہیں سول انجینئر ہم نے ان کو مثال دی تو بہت خوش ہوئے ہم نے کہا بھائی دیکھو آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں یہ کام کریں ہم کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے پھر آپ دوسرا سوال کرتے ہیں اچھا یہ کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر آپ تیسرا سوال کرتے ہیں اچھا ہم یہ کام کر لیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے ہر کام کو نہ کر دیتے ہیں ہر کام کو یہ نہ کر دیتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو ہم نے کہا بھائی آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ جب بنیاد کھڑی کرتے ہیں تو کیا آپ پانچ ڈگری ٹیڑھا منظور کر لیتے ہیں کہا نہیں ہم نے کہا آپ دس ڈگری ٹیڑھی عمارت کھڑی کر لیتے ہیں کہا نہیں ہم نے کہا یہ کیا مصیبت ہے ہم کہہ رہے ہیں پانچ ڈگری پہ کھڑی کر لو آپ کہہ رہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں دس ڈگری پہ کھڑی کر لو آپ کہہ رہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں اچھا بھائی تھرٹی ڈگری پہ کھڑی کر لو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کہہ رہے ہیں اچھا فورٹی فائیو پہ کھڑی کر لو نہیں ہم کہہ رہے ہیں اچھا ایٹی نائن ڈگری پہ کھڑی کر لو آپ کہیں گے نہیں آپ کہیں گے بھائی مجھے اگر عمارت کھڑی کرنی ہے مجھے اگر اپنی جاب پیاری ہے اور لوگوں کی زندگی پیاری ہے مجھے نائنٹی ڈگری پہ ہی کھڑی کرنی پڑے گی تو یہ نائنٹی ڈگری والا راستہ تو اللہ والے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے تو آپ کو بس وہی بتاتے ہیں کہ بھائی پانچ ڈگری والا راستہ بھی ٹھیک نہیں دس ڈگری والا بھی ٹھیک نہیں تھرٹی والا بھی ٹھیک نہیں فورٹی فائیو بھی ٹھیک نہیں سکسٹی بھی ٹھیک نہیں نائنٹی ایٹی نائن بھی منظور نہیں ہے نائنٹی والا راستے پہ چلو یہ ہے سراط الدینہ انعمت علیہ ایک دن المستقیم صراط الذین انعمت علیہ وہ راستہ اختیار کرو جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے ارے ناکام لوگوں کا راستہ احمق لوگوں کا راستہ اختیار کیوں کرتے ہو وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے جو سو فیصد کامیابی دلائے گا سو فیصد انعام دلائے گا تو یہ ہے اگر اللہ والے زمانے سے واقف نہیں ہے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ شعر ہم سب یاد کر لیں کوئی اگر یہ آپ کو کہے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو دقیانوسی نوز تقی نوسی راستے پہ چل رہے ہو تو اس کو تو بڑے آرام سے اسی چھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم یہ شعر سنا سکتے ہیں کہ ہم کو ہم ہم کو کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ کیا چیز ہے کوئی شعر ہے کوئی گیدڑ ہے لومڑی ہے کیا چیز ہے زمانہ تو کچھ ہے ہی نہیں زمانہ تو ہم خود بناتے ہیں ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں زمانہ تو ہم بناتے ہیں زمانہ کیا چیز ہے تو کوئی بھی آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ تم کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو آپ اس کو یہ شعر یاد کر لیجیے اس کو بس یہ شعر سنا کر آپ اپنے لبوں کو سی لیجیے <laughs> تو یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں غرض یہ کہ بھئی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ والے یہ سیدھے سادے ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہماری مجبوریوں کا احساس نہیں ہے نہیں وہ یہ سب غلط سوچے ہیں اور یہ راستہ عقل کا راستہ نہیں ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے کون دیوانے وہی سراط اللہ دینا انعام منعم علیہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا الاک اللہ دینہ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین و والصالحین و شہدا و یہ ہے انعام یافتہ لوگ بس ان کا راستہ پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے زندگی تھوڑے دن کی ہے ایک ہی دفعہ ملی ہے بار بار تو ملے گی نہیں جس نے اس زندگی کو اللہ پر فدا نہیں کیا بس وہ جو ہے بہت ہی خسارے میں اور بڑے ہی افسوس میں رہے گا بڑی حسرت کرے گا پھر وہ لیکن یہ لمحات پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور کوئی نہیں گیا لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور اہل اللہ کی پہچان کے لیے کیا مبارک شیر فرمایا کہ کیا کہا آہ نکلی اور پہچانے گئے <laughs> <laughs> ہاں، آہ کو نسبت ہے کچھ وشراخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے یہ اللہ والوں کی شان ہے وہ اپنی زبان سے اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے بلکہ ان کی آئیں اور اشک بار آنکھیں اور ان کی آہیں اور آوزاریاں بتا دیتی ہیں بول دیتی ہیں ان کا سارا راز یہ اللہ والے یہ لوگ ہیں اور جو جعلی پیر ہوتے ہیں وہ بس وہ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ ان کو مال سے مقصود ہوتا ہے جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا کیسے کیسے mister M B B S اور ایم اے اور ایم ایس سی کیے ہوئے اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے جعلی پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے معلوم ہوا کہ یہ پڑھا پڑھنا لکھنا جو دنیا کا ہے یہ اصل میں یہ علوم تو ہے نہیں یہ فنون ہے ہم اس کو علوم کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ فنون ہے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے یہ علوم نہیں ہے علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے تو جو جو چیز آپ کو گمراہی میں لے جائے گمراہی پر لے جائے وہ علم کہاں سے ہوگا یہ تو جہالت ہے ایسے بڑے بڑے پڑھ لکھے اور ان ان پیروں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں وہ خوب مال گھسیٹتے ہیں خوب مال گھسیٹتے ہیں تو بس یہ ہے کہ بھئی یہ راستہ جو ہے یہ کسی سچے والے کا ہاتھ اگر ہاتھ میں آ جائے تو فنیت کا راستہ ہے ہاتھ ہاتھ میں لے لیا اس کے بعد اب کام شروع ہوا اب ریل گاڑی جو پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی ہماری کھسک نہیں رہی تھی اب جو ہے ہاتھ پکڑنے کے بعد گویا گارڈ نے اب جھنڈی دے دی ہے کہ آپ جو ہے پلیٹ فارم پہ آپ کی گاڑی اب کھسکنی چاہیے اور تیز ترین رفتار کے ساتھ منزل پر پہنچنی چاہیے کام اب شروع ہوا ہے اب جو ہے اپنے انجن کے اندر وہ اپنے مرشد سے محبت کا پیٹرول لے لو مرشد سے مرشد کیا ہے محبت کا پیٹرول پمپ ہے اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہیں اللہ والے ان سے اللہ کی محبت کا پیٹرول لے لو حضرت نے فرمایا کہ ایک گاڑی ہے وہ چل نہیں رہی ہے اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے تو اب کیا ہے کہ لوگ دھکا لگا رہے ہیں چار پانچ آدمی اس کو دھکا لگا رہے ہیں وہ چلتی ہے پھر رک جاتی ہے پھر دھکا لگا رہے ہیں پھر چل رہی پھر رک گئی لیکن اگر اسی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال لو تو بس سارے کے سارے اس میں سوار ہو کے منزل پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کی محبت کا پیٹرول ہم اللہ والوں سے لے لیں اور اس پہ اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہی ہے کہ مرشد سے تعلق کے بعد ذکر اللہ پر مداومت جو ذکر بتایا جائے اس پر دوام یعنی ہمیشگی پابندی پابندی کے ساتھ وہ ذکر کریں اور ذکر کے علاوہ گناہوں سے حفاظت سب سے بڑی چیز کیا ہے گناہ سے حفاظت اور اگر گناہ سے حفاظت نہیں ہو پا رہی تو اس کی اطلاع اپنے مرشد کو کرنا یہ راستے کا اور شیخ کا حق ہے شیخ کا حق ہے کہ اپنی کمزوری کی اطلاع شیخ کو کرے کہ شیخ مجھ سے یہ چیز نہیں چھوٹ رہی یہ امراض مجھ سے نہیں چھوٹ رہے غفلت نہیں چھوٹ رہی سستی نہیں چھوٹ رہی ذکر پابندی سے نہیں ہو رہا فلاں گناہ میں مجھے ابتلا ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس کی اطلاع شیخ کا حق ہے اور دوسرا یہ کہ اتباع شیخ جو حق بتلا جو تدبیر بتلائے اس کی اتباع کرنا پھر اتباع کے بعد بھی پھر اطلاع کرنا کہ شیخ مجھے آپ نے یہ چیز بتلائی تھی لیکن مجھ سے یہ ہو نہیں سک رہی آپ نے مجھے ایک پارا تلاوت بتایا مجھے اتنی مصروفیت ہے اتنی مشغولیت ہے نیند کی کمی ہے کچھ اور مسئلہ ہے میں ایک پارا کر نہیں پا رہا تو پھر آپ کو شیخ کہتا ہے آپ آدھا پارا پڑھ لیجئے وہ بھی نہیں ہو پائے گا تو آپ کو کہے گا کہ ایک پاؤ پڑھ لیجئے اور ساتھ میں آپ کو جج بھی کرتا رہے گا کہ آپ کی یہ جو بات ہے یہ صحیح صحیح پاتھ پر ہے یا نہیں صحیح پاتھ پر ہے یا نہیں یا فٹ پاتھ پہ پڑی ہے تو آپ کو دیکھتا رہے گا اور آپ کے نفس کی چالاکیاں اور مکاریاں کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ اس کو خبردار کرے گا کہ دیکھو یہ تمہارے نقصان کی چیز ہے یہ راستہ صحیح نہیں ہے اور ایسے ہی پھر جو اس کے بعد اعتماد رکھے کہ تدبیر جو مجھے شیخ نے بتلائی ہے اس میں بالکل میرا فائدہ ہے اور انقیاد بھی رکھے کہ اس کو اپنے آپ کو اس کا پابند کر لے تو گناہوں سے حفاظت ذکر اللہ پر متازمت سب سے پہلی چیز تو مصاحبت ہے مصاحبت اہل اللہ کی مصاحبت کیونکہ یہ مجالس ایسی ہیں کہ ان مجالس کے اندر حدیث پاک میں ہے ان ان علی رب بکم فی ایام ادا نفحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے زمانے کے اندر نفحات ہوتی ہیں نفحات معنی التجلیات المقربات یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے قرب کی تجلیات اور ان کی ہوائیں ایسی مجالس کے اندر ملتی ہیں اہل اللہ کی صحبت میں تو فتح رضو کہ ان کو تلاش کرو ان کو تلاش کرو میرے مرشد محبوب نے فرمایا کہ زمانہ تو معلوم ہو گیا کہ زمانے کے اندر تجلیات المقربات ہیں اللہ کے قرب کی تجلیات ہیں لیکن مکان یہاں معلوم نہیں ہوا کہ کس جگہ ملیں گی کہاں تلاش کریں زمانہ تو معلوم ہوا لیکن کس جگہ ملیں گی تو میرے حضرت نے فرمایا کہ اس کی دلیل مجھے دوسری حدیث پاک میں مل گئی ہوم الجلساؤ لا یشقا بہم جلیسوں یہ ایسے ایسے سعادت مند ہیں ایسی یہ صحبتیں یہ اللہ والوں کی صحبتیں یہ ایسے جلیس ہیں ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ان کی مجالس کے اندر ان کی صحبتوں میں شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے سمجھ گئے تو یہ ہے تو اہل اللہ کی مصاحبت ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے حفاظت گناہوں سے حفاظت اور اگر نہیں ہو پا رہی جو جو چیز اس کی اطلاع شیخ کو کرنا پابندی کے ساتھ اور تیسری چیز کیا ہے چوتھی چیز اسباب گناہ سے مباعد اسباب گناہ سے مباعدت جہاں گناہ کے اسباب ہیں اس کے قریب فرماتے تھے مشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں کہ فل کا حدود اللہ فلا کرب یہ اللہ کی حدود ہیں شریعت کی حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ جیسے ٹفنا اگر ہے تو اس کو اتنا اوپر رکھو کہ سامنے والے کو گمانی نہ ہو کہ یہ ٹفنا ڈکا ہوا ہے یا کھلا ہوا ہے سوچنے کا بھی موقع نہ ملے اتنا کھول کے رکھو تو دل کا حدود اللہ یہ فلاں تقرب ہوا ٹکنے کی قریب مت جا دیں اس طرح ہم تعلیم فرماتے تھے آواز آئی نہیں رہی اس میں تو یہ طریقہ ہے اور گناہ سے حفاظت ازبار گناہ سے مبادت مبادت بنے دوری ازبار گناہ سے دوری اور سنتوں پر موازن یعنی سنتیں جتنی بھی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہے اس پر سو فیصد سنت کے مطابق عمل کرنا سنت پر دل و جان سے پیدا ہونا دل و جان سے پھر یہ کیوں ہونا یہ ہمارے محبوب کی یہ ادا ہے میں سب سے بڑے محبوب کی حضرت حرال کرتے تھے سب سے بڑے پیارے نے سب سے بڑے پیارے کون سب سے بڑے پیارے ہیں مخلوق میں سب سے بڑے پیارے سب سے بڑے پیارے اللہ تعالیٰ مخلوق میں سب سے بڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جو میرے پیارے کے چلن پہ چلے گا وہ میرا پیارا ہو جائے گا اگر تمہیں مجھ تک آنا ہے میری محبت تم کو چاہیے میرے پیارے کے پیارے پیارے اعمال پہ عمل کرو میرے پیارے کی پیاری چلن پہ عمل کرو اور میرے پیارے بچاؤ میری اپنے پیارے بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ طریقہ ہے تو سنتوں پر منازمت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں اور پیار سے اور نرمی سے محبت سے ان کو یہ سکھایا کہ یہ طریقہ سنت کا ہے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے ہی جوتیاں پہننے کا جب ذرا بڑے ہو جائیں سمجھدار تو جوتی پہننے کا طریقہ اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ باہر نکلنے کا طریقہ کرتا پہننے کا طریقہ چھوٹی چھوٹی جو آسان آسان سنتیں ہیں پہلے ان کو چھوٹے عمر کے حساب سے ان کو پہلے آہستہ آہستہ وہ اس کی ٹریننگ دیں تو یہ ہماری بنیادیں ہیں تو یہ ان کی عمارتیں کھڑی ہوں گی جب یہ چھ فٹ کی عمارت کی کھڑی ہو جائے گی تو ان کی بنیاد بالکل سیدھی ہوگی انشاءاللہ تو بچوں کو غیر اہم مت سمجھیں بچے بہت اہم ہیں یہ ہمارے ہمارا مستقبل ہے نعرے بھی لگتے رہتے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے واقعی ہمارا مستقبل ہے لیکن مستقبل الگ الگ ہوتے ہیں مستقبل الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے حضرت نے ایک شعر فرمایا تھا وہ یاد آ گیا مستقبل پہ پہلے اس نے مس کہا پھر تخ کہا پھر بل کہا بل پہلے اس نے مس کہا پھر تخ کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم مستقبل پورے کر دیا زندگی برباد کر دی بلوں کے چکر میں زندگی برباد کر دی پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا <laughs> کیا بات میرے سبحان اللہ پہلے اس نے مس کہا پھر تب کہا پھر بل کہا <laughs> اس طرح ظالم نے مستقبل ٹکڑے کر دیے بل کے چکر میں اپنا مستقبل برباد کر دیا آہ آہ تو یہ یہ یہ چیز ہے تو یہ پانچ چیزیں میں نے عرض کی تو اہل اللہ کی مصاحبت نیک مجلسوں میں بیٹھنا اٹھنا پابندی جانا اور مولانا منصور صاحب ہمارے دامت برکاتوں ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں بڑے مزے مزے کے اشعار انہوں نے کہے اور ان کے اشعار کے اندر انگریزی پنجابی میمنی دلی والا اسٹائل ہر طرح کا ہے کہ وہ کیا ہے اما یار ایسی لذت ہے اما یار کہ بس جانے دو ہے کیا ہے میاں شیر اور دیکھو ماشاء اللہ تجربہ کر لو حسینوں سے بچا کر نظریں تجربہ کر لو حسینوں سے بچا کر نظریں ایسی لذت ہے اما یار کے بس جا رہے تو اما یار جو ہے ہمارے دلی والے جو ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں ہندوستان کے بھی نہیں دلی کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے الفاظ ہیں اما یار تو ہر طرح کی فٹنگ وہ شعر یعنی شعر کا کافی درست کرنے کے لیے کہیں زبان کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں یہ ان کی آزادانہ شاعری اس قسم کی ہے <laughs> ایک آزاد شاعری ہوتی ہے نا جس کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا کہ اظہار بند کی طرح دوسرا میسرا چلا چلا جا رہا ہے تو ان کی آزادانہ شاعری اس قسم کی ہے ایک تو شاعری اللہ والی ہے دوسرے یہ کہ قافیے کے لیے کسی بھی زبان کا لفظ کہیں آتے ایک شعر انہوں نے کہا بد نظر کو ہے پرشاد پولا اب بتائیے کہاں سے لے آئے پنجابی زبان بد نظر کو ہے پرشاد پولا پرشاد پولا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پولا بولا یہ بالکل بیوقوف احمد ہے یہ بد نظر کو ہے پرشاد پولا اگلا مصرا نہیں آتا <laughs> ایک مصرا یاد رہ گیا تو بد نظر کو ہے پرشاد بولا یہ ایسا بیوقوف اور احمق ہے کہ فانی حسینوں پہ اور گندی گندی چیزوں کے اوپر یہ اپنا جو ہے ہے اتنی پاک پیاری ذات کو چھوڑ کر اور فانی ذات کو چھوڑ کر جو ہے یہ کہاں مر رہا ہے بد نظر کو ہے پرشاد بولا تو وہ ان کا ایک شعر یہ ہے فرماتے ہیں کہ دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم دو سات شیخ کا اتنا اتنا ساتھ دو اتنا ساتھ رہو شیخ کے دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم ہاں کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے کمپنی یہ کیا ہوئی تھوڑی دیر کو بیٹھے اس کے بعد زیادہ وقت ادھر ادھر گزر گیا تو سب جو سیکھا تھا پھر نکل گیا بھائی اہل اللہ کی صحبت میں تو آنا اس لیے ہے کہ ہماری عادت بن جائے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو گاؤں دیہات کے لوگ آئے ہمارے حضرت نے سنایا کہ ہمارے پاس گاؤں دیہات کے لوگ آئے جو بالکل انگریزی تو بہت دور کی بات ہے اردو ٹھیک سے نہیں جانتے مگر جب شہر میں آئے تو انہوں نے آ کر کہا ہاں جی آج کیا پروگرام ہے آج کیا پروگرام ہے تو دیکھو یہاں شہر کی زندگی کے اندر ان کو یہ سیکھ لیا انہوں نے ایک دوسرے سے سنا اس سے سنا اس سے سنا ان زبان پہ چڑھ گیا آج کیا پروگرام ہے <laughs> تو ایسے ہی جب اہل اللہ میں بیٹھیں گے تو ہم بھی یہی پوچھیں گے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے کون سا عمل اللہ کی ناراضگی کا ہے دیکھیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے ایک دوسرے سے ہمت ملے گی تب کہیں جا کے گاڑی جب لائن پہ آ جائے گی تو پھر ان شاء اللہ کھٹا کھٹ سفر طے ہونا شروع ہو جائے گا تو فرمایا کہ کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے تو سات شہر کا اتنا اور یہ ہے کہ تفسیر تفسیر ہے تو جو اللہ والوں کے اچار ہوتے ہیں وہ سب وہ قرآن و حدیث سے مختص ہوتے ہیں یہ خالق پون اسلام جو پون ما صادقین کی تفسیر ہم سنتے رہتے ہیں اللہ مالوسی نے فرمائی تو یہ اس کی تفسیر ہے کہ کتنا رہو جب اللہ نے حکم دیا ہے کون ما صادقین تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا رہو بھائی اس میں جو ہے یہ فرمایا اس کی تفسیر میں کہ اے خال لتکون تکنسلوم اصل کام تو کرنے کا یہی ہے کہ ان کے جیسے اعمال ان کی جیسی گفتار ان کے جیسا کردار ان کے جیسا قلب ہم کو حاصل ہو جائے اے آہ آہ کرنے والا قلب اللہ کی یاد میں اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ ہاں، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ اور خانقاہ کیا ہے خانقاہ تو خود اللہ والا پوری خانقاہ ہے خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے خانقاہ کسی خاص مقام کا نام نہیں ہے خانقاہ وہی ہے جہاں اللہ والا ہے جہاں وہ چلا جاتا ہے وہ خانقاہ بن جاتی ہے اگر وہ شہر میں ہو تو خانقاہ ہے جنگل ویرانے میں ہو تو خانقاہ ہے ہمارے بہت سے بزرگوں نے جنگلوں میں ویرانوں کے اندر اپنا جمایا میں کدا تو وہاں سے اللہ کی محبت کی شراب وہاں سے نکلی اور سارے عالم میں پھیل گئی ہمارے حافظ ضیاء الرحمان صاحب ماشاء اللہ جو حضرت والا کے خادم رہے خاص خادم خاص رہے بہت برس انہوں نے حضرت کے ساتھ گزارے ان سے کسی نے پوچھا باہر سے کوئی صاحب آئے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کتنی بڑی جگہ ہوگی سارے عالم میں حضرت والا کا غلغلہ پہلی دفعہ آئے تھے میں نے کہا حضرت والا تو سارا وقت اس کمرے میں رہتے ہیں حجر شریف میں اپنے چھوٹا سا کمرہ تھا نا آپ نے دیکھا ہوگا شاید چھوٹا سا اجرا حضرت کا بعد میں حضرت باہر تشریف لیا وہاں رہتے تھے خانقاہ میں تو کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ بھائی شہادت کا بہت بڑا کوئی جگہ ہوگی بہت بڑا کوئی ادارہ ہوگا اس کے اندر یہ سارا وہ ہوتا ہوگا سارا اتنے بڑے بڑے ملفوظات ایسے ایسے علوم بیان ہوتے ہیں حضرت کے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو جنریٹر کتنا ہوتا ہے جنریٹر کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن پورے شہر کو روشن کرتا ہے تو یہ اللہ والے اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ بھی ہیں جنریٹر بھی ہیں ان کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجلی اللہ کی محبت کا پیٹرول ملتا ہے تو آنا جانا جو ہے یہ اس میں اللہ اہل اللہ کے ساتھ مستحبت اور گناہوں سے محافظت اور محافظت کا معیار کیا ہونا چاہیے محافظت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جان دینے کا جذبہ پیدا ہو کہ میں جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو گناہوں سے حفاظت مل جائے گی انشاءاللہ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ سے فریاد بھی کرتا رہے اللہ سے مانگے دعائیں کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ فریاد کرے اللہ سے تو گناہوں سے محافظت بھی اس کو نصیب ہو جائے گی اور تیسرا کام کیا ہے کہ اسباب گناہ سے مبادت کیونکہ گناہ کے قریب رہے گا تو وہی پھر گناہ میں ابتلا ہو جائے گا اس کا اور گناہ سے دور رہے گا دوسرے کاموں میں مشغول رہے گا تو بھائی جانا ہے اچھا آ گئے وہ کیا جاؤ ہم تو آپ آپ کو دیکھ دیکھ کے پی رہے تھے اور پلا رہے تھے اب آپ جا رہے ہیں چلے جاؤ وعدہ کیا ہوا جا اچھا تو گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے عبادت اس سے دوری ضروری ہے اور چوتھی چیز کیا ہے ذکر پر یہ دوسری چیز ہے دوسرے نمبر پہ صحبت اللہ دوسرے نمبر پہ ذکر اللہ پر مداومت اور تیسری چیز ہے گناہوں سے حفاظت چوتھی چیز ہے اسباب گناہ سے مبادت یعنی دوری اسباب گناہ سے دوری اور پانچویں چیز کیا ہے سنتوں پر مواظبت سنتوں پر جی جان سے عمل کرنا جی جان سے عمل کرنا اب ہم ہر کام جو بھی کام کریں گے ہر کام کرنے سے پہلے اہل اللہ کا تو تقوی اور اللہ کی محبت اس عالم کی ہوتی ہے کہ وہ تو سانس لینے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ ہم یہ سانس سنت کے مطابق لے رہے ہیں یا نہیں مراد یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ گفتار ہو چاہے وہ کردار ہو چاہے وہ کوئی اور کام ہو چاہے وہ رفتار ہو وہ ہر چہاتمی رفتار کو بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں سنت کے مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے ایک ایک بہت ہی محبت والے آدمی تھے وہ انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں انہوں نے پوچھا کہ انڈا کھا رہے تھے ابلا ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انڈا کیسے کھاتے تھے انڈا کیسے کھاتے تھے یہ محبت کی بات ہے کہ نہیں یہ محبت کی بات ہے نا کہ ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیسے کیا کرتے تھے ایسے ہی کھانا کھانے کی بہت سی سنتیں ہیں یہ چھوٹے بچوں کو خاص طور سے دسترخوان بچھانا اس کے اوپر ایک ایک پلاسٹک رکھنا تاکہ جو کھانا ہے اس کی وہ ہمارے برابر لیول میں نہ رہے چاہے وہ کتنا ہی پتلا ہو لیکن وہ ایک ایک درجہ اوپر ہو گیا تو بس اس پہ آپ کھانا کھائیں اور پھر کھانے کھانا جو ہے ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے اور ہاتھ دھونے کے بعد جب آپ کھانے پر اور کھانا جو ہے بعد میں رکھنا چاہیے پہلے کھانے والوں کو بیٹھنا چاہیے کھانے کا ادب ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانا دیا ہے اب کھانا رکھا ہوا ہے دسترخوان پہ اور ہم لوگ استغنا برتے ہیں تو یہ, سر, یہ چیز بھی بچوں کو سکھانے کی ہے کہ بھائی جب بیٹھ جائیں ہاتھ دھو کے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ ولا برکت اللہ یہ دعا پڑھ کر کھانا شروع کریں اور دایاں ہاتھ سے کھائیں بھائی اور اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے بعد اور کھانا جو ہے پچھلی دفعہ بتایا تھا کھانا ذرا جلدی جلدی کھائیں بھوکوں کی طرح ایسے استغنا برت کر نہ کھائیں کہ اشتیاق کے ساتھ کھائیں بھوکوں سے نہیں بغیر چبائے کھائیں اشتیاق کے ساتھ کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت فرمائی ہے یہ نیچے تو نہیں ہے اس سے یہاں رکھ دیجیے تو ایسے ہی کھانا کھانے کے بعد جو ہے پہلے کھانا بڑھایا جائے کھانا اٹھانا نہیں کہتے کھانا بڑھانا کہتے دسترخوان بڑھانا یہ دسترخوان بڑھانے سے پہلے الحمد للہ اللہ اطرامنا و سقانہ و جالنا مسلم اور اس کے بعد جو ہے دسترخوان بڑھانے کی دعا بھی سیکھ لینا چاہیے دعا کتاب میں لکھی ہے سنتوں کی کتاب میں الحمد للہ امدن کثیرن طیبم مبارکن فی غیر مقفیم ولا مبتعم ولا مستغن عنہ ربنا مختصر سی دعا ہے تھوڑے دن میں یاد ہو جائے گی کوشش کرتے رہنے سے تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ جو ہم یہ کھانا بڑھا رہے ہیں تو یہ اس سے استغنا کی وجہ سے نہیں بڑھا رہے بلکہ ہم تو آپ کے محتاج ہیں تو یہ چیز ہے اس کے بعد جو ہاتھ دھوئیں کلی کریں یہ سب سنت ہے یہ یہ تو سنت ہے دیکھیں یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے کھانا کھاتا ہے آدمی تو ہاتھ میں میل میل کچیل ہوتا ہے کہیں کچھ کام کیا ہے باہر سے آیا ہے تو ہاتھ یہ بھی تو انسانیت اور تہذیب کی علامت ہے کہ نہیں تو ہمارے دین سے بڑھ کر تہذیب کون سکھائے گا ہمارے دین سے دین سے بڑھ کر تہذیب دنیا کا کوئی مذہب دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھاتی ہمارا دین سب سے پیارا اور سب سے زیادہ انسانیت والا ہے تو یہ چیز ہو گئی اس کے علاوہ مسواک کی سنتیں بار بار بتاتے ہیں کہ مسواک ہر ایک کو عادت ہونی چاہیے مسواک وضو کے ہاتھ دھونے کے بعد کے اندر مسواک نکلنا یہ بہت بڑی سنت ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ ہیں کامیابی کی جو راستہ ہے وہ یہی ہے سنت پر عمل کر تو یہ پانچ چیزیں ہو گئی اہل اللہ کی صحبت گناہ اور ذکر اللہ پر مداومت پابندی کرنا اور گناہ سے محافظت سے حفاظت کرنا اسباب گناہ سے دور رہنا اور سنتوں پر معذبت اللہ والا بننے کا راستہ یہی مختصر اور آسان ہے اور صحبت اہل اللہ تو اتنی مزیدار ہوتی ہے اول تو یہ خود ایک عبادت ہے صحبت اہل اللہ خود ایک عبادت ہے کیوں ادار ذکر اللہ حدیث پاک میں کہ جب اس شخص کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے تو اللہ کا یاد کرنا عبادت ہے کہ نہیں تو یہ خود ایک عبادت ہے مجالست ایک عبادت ہے اس بڑے بڑے نام ہیں مجالست کے اوپر سناتا رہتا ہوں لا خطون قوم یزدون اللہ عز و جل اللہ حفت الملائکہ کہ اس اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اتنی قیمتی مجلس ہے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی پاکی بیان کرنے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مقرر ہے نا لیکن وہ اللہ کی عبادتیں چھوڑ کے اللہ کی تعریف بیان کرنا چھوڑ کے وہ ایسی مجالس کے مشتاق ہوتے ہیں بتائیے اللہ ان کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے بندے کو دیکھو جا کے وہ کیا کر رہے ہیں حضرت والا ہمارے <laughs> اتنے پیار سے فرماتے ہیں میں تو اس کی نقل بھی نہیں کر سکتا حضرت فرماتے کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں ہمارے بندے پھر جب فرشتے مشتاق ہوتے ہیں کہ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کو کیسے یاد کر رہے ہیں اچھا جاؤ دیکھو اب جب وہ دیکھ کے آتے ہیں پھر اللہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور فخر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے لیکن پھر بھی بطور فخر پوچھے اچھا بتاؤ بندے کیا کرے اللہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہیں اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں ہے اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں اللہ پھر تو آپ ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں کسی کام کے نہ رہتے آپ ہی کے ہو کے رہ جاتے کہ آپ تو اتنی پیاری ذات ہیں جب بغیر دیکھے وہ آپ پر فدا ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا جو, جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے خواہ صاحب فرماتے جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے نگاہ ہے دل نگاہ واپسی ہوتی ایک دفعہ دیکھ لیتے تو ہم یہاں کے رہتے ہی نہیں بس نگاہ واپسی دنیا میں آئے تھے چلے گئے بس کیا بات ہے سبحان اللہ ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے نگاہ اولی ہے دل نگاہ ہے واپسی اللہ تعالیٰ تو ایسی پیاری ذات ہے تو وہ اللہ اللہ دیکھ لیتے وہ جاتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ صحبت اللہ خود ایک ہی بات ہے ہوگا این بھی نہ پیا ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو پھر سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ کیا محبت سے اللہ پکاریں گے کہاں ہیں وہ لوگ جلدی آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کیا بات کیا قیمت ہے اہل اللہ کی اسی لیے تو اللہ نے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں عزت کی برکت سے یہ بات دل میں آتی ہے کہ اللہ والوں کا اللہ والے اتنے قیمتی ہیں کہ ہر نماز میں اللہ نے ان کا راستہ مانگنا سکھایا ایک دن سرات المستقیم سراط الدینہ علام تعلیم اللہ والے کیا ہیں صدیقین شہدا صالحین ان کو مانگنا یہ اتنے قیمتی ہیں کہ نماز جیسی اعلی عبادت کے اندر اللہ نے ان کا راستہ مانگنا سکھایا کیا قیمتی بات ہے دیکھیے تو مجالس اللہ فرمائیں گے المتحاب بین کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے محبت کرتے تھے ول افیہ اور اور میری محبت کی باتیں سننے کے لیے میری باتیں سننے کے لیے میرے دین کی باتیں سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور کیا فرمائیں گے کہ ول متضاورین پیا اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہتے تھے زیارت کرتے رہنا آنا جانا رکھنا اس نے کہا اب جو دس دن پندرہ دن ہو گئے تھے جا ہی نہیں رہا تھا بیوی بھی تنگ اور وہ خود بھی تنگ بھائی مہمان میزبانی مہمان کا تقاضا یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ تو مہمان رہے بھی نہیں شران جو ہے جائز نہیں ہے تین دن سے زیادہ اللہ یہ کہ کسی کی بہت ہی خاص تعلق ہو بہت ہی بے تکلف ہی ہو لیکن تین دن سے زیادہ مہمان رہنا کہیں جائز بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ جائے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تو ایک دن اس کو ایک تدبیر آئی مرید کو اس نے آ کے رونا شروع کر دیا پیر صاحب کے سامنے اس نے کہا بھائی کیا بات ہے کیوں روتے ہو نے کہا حضرت اب آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے نے کہا نہیں نہیں ہم تو آئیں گے اس کے دل میں تو کھوڑ بھرا ہوا تھا مال کھانا مل رہا تھا بوٹیاں مل رہی تھیں تو اس نے کہا ہم تو ضرور آئیں گے یہاں نہیں حضرت اب آپ کبھی یہاں نہیں آئے ارے بھائی میں آؤں گا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آؤں گا تو نہیں حضرت جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے تو متضاورین یعنی آنا جانا رکھے یہ نہیں کہ ایک دفعہ آئے بازے ہمارے ایسے دوست ہیں بہت ہی محبت رکھتے ہیں اتنی محبت میں وہ تڑ پاتے ہیں کہ بقرعید تک پہ ٹیلی فون بھی نہیں کرتے ایسے غائب ہوتے ہیں جب آتے ہیں <laughs> تو اتنی محبت جتاتے ہیں وہ آپ کے فلاں بات سے اتنا فائدہ ہوا آپ کے پاس آنے سے یہ فائدہ ہوا اب غائب اب وہ معلوم ہوا کہ وہ ہماری محبت کو کچھ جج کرنا چاہتے ہیں امتحان لینا <laughs> چاہتے ہیں وہ پلٹ کے فون تک نہیں کرتے کہ بھائی آپ خیریت سے بھی ہیں دنیا میں ہو یا چلے گئے ہو کچھ پتہ ہی نہیں اب ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ہفتے معلوم ہی نہیں تو ایسی ایسی بھی محبت کرنے والے <laughs> لوگ ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی اگر نہیں آ سکتے مجبوریاں ہیں مصروفیات ہیں مشغولیات ہیں تو آپ کم سے کم ٹیلی فون پر رابطہ تو رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے حضرت کل بیان میں فرما رہے تھے بنگلہ بنگلہ زبان میں ہم سنتے ہیں حضرت کی ویب سائٹ پہ حضرت کا بیان جمعے کا تو ہمیں تو بنگلہ زبان سے بھی اب محبت ہو گئی پہلے عربی تو اپنی جگہ ہے ہی اعلیٰ ترین زبان اس کے بعد اردو زبان اور پھر فارسی بھی بڑا شیریں کلام لیکن اب حضرت کی باتیں سنتے ہیں بنگلہ میں تو ہمیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے عجیب شیریں کلام حضرت فرماتے ہیں تو حضرت کل سنا رہے تھے کچھ کچھ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اگر غور سے سنو تو سمجھ میں آتا ہے ورنہ سخت گزر جاتی ہے بنگلہ زبان وہاں کے خادم تھے وہ فرما رہے تھے کہ بنگلہ زبان اتنی مشکل نہیں ہے تھوڑی بہت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تھوڑا سا غور کریں اردو سے ملتی جلتی ہے اب ہم نے کہا اچھا اب ہم سن رہے ہیں تو ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر کل کچھ بات حضرت کی سمجھ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کی ورحمۃ اللہ کی اور وبرکاتہ ڈوشنے کی ٹش نے کی ہے ٹش سمجھے آپ ہم سمجھتے تھے کہ سلام کرنا صرف دس نے کی ہے کیونکہ حدیث پاک میں جو سلام میں پہل کرے گا اس کو دسنے کی ملے گی لیکن دس نے کی تو پہل کرنے کی ہے اور سلام کرنے کی تیس نے کی تیس نے کی السلام علیکم بولا و رحمۃ اللہ دس نے کی الگ اور وبرکاتہ دس نے کی الگ یہ بات سمجھ میں آ گئی الحمد للہ بڑی کام کا موتی مل گیا غور سے سنا سمجھ میں آ گیا اللہ اللہ کی مہربانی ہے اور ویسے تو حضرت بار بار اردو اشعار بھی پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں بھی بڑا مزہ پڑ جاتا ہے بس بات بہت لمبی ہو گئی اشعار تو پھر اگلی ہفتے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ پر ملک بچوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا اگرچہ ہاتھ اور لاتیں چل رہی ہیں مان کب چل رہی ہیں تو یہ ہمیں یہی مقصود تھا کہ ہاتھیں لات چلیں بھلے لیکن زبان جو ہے کم چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ہم کو بھی اللہ والا بنائے بچوں کو بھی اللہ والا بنائے اور ہماری آنکھیں ان بچوں سے ٹکٹ ہماری اولاد سے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ میرے میری یہاں حاضری کو قبول فرما لے اور آپ حضرات کا آنا بھی قبول فرما لے اور حدیث پاک پوری کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ عین المتحافی نفیہ متجالسی نفیہ ولمتاوی نفیہ کے بار بار آنا جانا رکھیں اور زیارت کرتے رہیں متبادلی نفیہ ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی محبت میں خرچ بھی کرتے رہیں یعنی ہدیے کا لینا دینا یہ بھی اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے شیخ کی محبت اور ایک دوسرے کی محبت ان لوگوں کے لیے اعلان ہوگا قیامت کے دن کہاں ہیں یہ لوگ آ جائیں میرے عرش کے سائے میں جلدی سے آ جائیں اللہ کی محبت کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کی محبت میں جو عمل کیا جائے گا عرش اعظم کا سائے کا ذریعہ بنے گا کیا بات ہے سبحان اللہ واہ اور وہ جو لا یقون قوم یز قرون اللہ و جل اللہ حفت الملائکہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں ہاں وہ نزلت علیہ مسکینہ اور اس مجلس پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور حفت الملائکہ اور کیا ہے ہاں حمل اللہ حفت حم الملائکہ وغشیت عمر الرحمہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے اور وغشیت حم الرحمہ نزلت علیہ مسکینہ اس مجلس پر سکینہ نازل ہوتی ہے وہ زکر اللہ فیمن اللہ تعالیٰ عندہ ارواہل مرسلیم عندہ ارواہل امبیا اب المرسلیم امبیا اور رسولوں کے ارواہ کے سامنے اور اندا ملائکت المقربین مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں دیکھو میرے بندوں نے مجھے ابھی دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں یعنی محبت میں جمع ہوئے ہیں اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں اور سب کچھ یہ ہے صلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صلی اللہ علیہ نبی ربنا تقبل منا ان کا انتم وتو علینک طباء الرحیم صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد وصحی اجمہین اللہ قبول